وسيصلون سعيرا جو لوگ یتیموں کا مال ناحک کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور انقریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے اس میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وارث یا ولی یا حاکم کوئی بھی اگر یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ابو داود نسائی اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن کے پاس اعتام تھے انہوں نے ڈر کے مارے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا اور جو کھانا بچ جاتا یا تو اسے یتیم کھاتا یا خراب ہو جاتا یہ چیز ان پر بڑی شاق گزری تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو سورہ بقرہ کی آیت دو سو بیس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ الْآيَةُ نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نیت اصلاح کی ہو تو یتیموں کے کھانے کے ساتھ کھانا ملانے میں کوئی حرج نہیں